آ تمہارے لیے تلائی گھر ہو یا تم اسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھ جانی پر بھی ہرگز آمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھے تم فرماؤ پاکی ہے میرے رب کو میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا